ہندوستان کا متاثر بھیڑیا نریندر مودی جس نے گجرات میں بیس ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا مجھے افسوس ہے میں ان دنوں نظر بند تھا مولانا ضیاء القاسمی جنت کی چادر اوڑھ کے دنیا سے جا چکے تھے پاکستان میں سے کوئی آواز نہیں اٹھی اور نظر بندی کے دنوں میں ہم ترستے رہے کہ کاش کوئی اس درندے کو بتائے کہ جس خون سے تو ہولی کھیل رہا ہے اس خون کا تجھے جواب دینا پڑے گا مگر بیس ہزار لاشیں اٹھ گئی اور ہم امن امن پکارتے رہے کیسا امن ہے محمد عربی کے ماننے والے سر و سامانی کی عالم میں رسوا ہو ایک مسلمان بیٹی کے سامنے اس کے بھائی کو ذبح کیا گیا اس کے باپ کو ذبح کیا گیا اس کے بیٹے کو ذبح کیا گیا اور پھر دس ہندو بھیڑیوں نے اس کے جسم سے کپڑے اتارے میری اس بہن کو بے عزت کیا گجرات کی وہ سرزمین جہاں صحابہ نے آ کر دین پھیلایا تھا نریندر مودی کے ظلم کا شکار ہوئی پاکستان سے ایک آواز نہیں اٹھی ایڈوانی تو نریندر مودی کو کیوں نہیں روکتا یہاں ہمارے امور میں مداخلت کر ہے پروین ٹکڑیاں بابری مسجد پہ مندر تعمیر کرنے کے لیے ترسول بانٹ رہا ہے ہماری پارلیمنٹ میں کوئی آواز نہیں اٹھتی کہ ہندوستان کا مسلمان بھی میرا بیٹا ہے میرا بھائی ہے میری امت سے تعلق رکھتا ہے میرے نبی کے رشتے دار ہے لیکن آج یہ پروین ٹکڑیاں ہندوستان میں آزاد پھرتا ہے مجھ پہ پابندی لگائی جاتی ہے میں اس پابندی کے باوجود رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں پروین سگڑیا لال کرشن اڈوانی نریندر مودی میں بابری مسجد پر گیا تھا پاکستان کا بارڈر کراس کر کے میں کشمیر بھی گیا تھا تمہارے ملک میں آیا تھا میں نے تم سے جنگ بھی کی تھی تمہاری جیل میں رہا اور پھر تمہاری سلاخیں میں توڑ کے آزاد بھی ہوا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں آؤ ایک قدم پاکستان کی سرزمین میں رکھو اگر میں تمہاری لاشوں کے تختے نہ نکالوں تو نام بدل دینا